بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ایک دوست نے یہ سوال بھیجا ہے کہ علماء کرام سے ہماری دوستی ہے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جب ہم انہیں یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو بعض حضرات غلط کہتے ہیں تو وہ ہمیں اس طرح سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء جو کہ اس نظام کا حصہ ہیں یا اس نظام کی تائید کرتے ہیں اور اس کا دفاع بھی کرتے ہیں کیا وہ ان باتوں کو نہیں جانتے اور بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس نظام کے خلاف کچھ بولیں گے تو اس سے ملک کا امن جو ہے خراب ہو جائے گا اس لیے فی الحال اسی پر صبر کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں ہمارے اس دوست نے اپنے سوال میں بیان کی ہے الحمد للہ و سلاد وسلم رسول اللہ میرے بھائی اللہ کا شکر ہے جس نے ایسے وقت میں جہاد کی توفیق دی اس مادی دور میں اللہ تعالی نے جہاد کی توفیق دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے یقیناً ہدایت علم کی کثرت سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے ہے اللہ استقامت دے اور ان کو بھی سمجھا دے دین کتاب و سنت اور ان دونوں پر مبنی اجماع و قیاس کا نام ہے شخصیات کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے جا سکتے کہ بڑے بڑے علماء یہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بات اس پر نہیں ہے بات کی بنیاد یہ ہے کہ کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی بنیاد پر جو اجماع و قیاس ہے وہ کیا کہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان دروس کی نشر و اشاعت کا مقصد اصل حقائق کو بیان کرنا ہے ہدایت اللہ جل جلال کے ہاتھ میں ہے قائل اسے کیا جاتا ہے جو بے خبر ہو جو باخبر ہو وہ عامل ہوتا ہے یعنی اسے عمل کرنا چاہیے اگر اللہ رحم کرے اللہ رحم فرمائے آمین بڑے بڑے علماء نہیں جانتے بس تم ہی جانتے ہو قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ شکست خوردہ ذہنیت کی علامت ہیں جو دلائل شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اسرہ کے دروس میں بیان کیے گئے ہیں ان کا مدلل جواب طلب کرنا آپ کی ذمہ داری اور جواب دینا مخالف کی ذمہ داری ہے تیار مضمون ہے پریشانی کی بات ہی نہیں میرے بھائی کتابیں بہت ساری ہیں مثال کے طور پر چند دنوں پہلے جو ہمارے استاذ عمارت اسلامیہ افغانستان کے بہت بڑے عالم شیخ عبد الحادی صاحب حافظ اللہ کی کتاب اختر کی آواز میں پیش کی گئی ہے فکری پہانا فارسی میں بھی موجود ہے اردو میں بھی موجود ہے پشتو زبان میں بھی موجود ہے یہ کتابیں موجود ہیں دراصل ہمارا مقصد علماء کرام سے بحث کرنا نہیں ہے جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا قائل تو اسے کیا جاتا ہے جو جانتا نہ ہو جو جانتے ہیں ان کے لیے تو دعا ہی کی جا سکتی ہے نا تیسری بات جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جمہوریت کے خلاف بات کریں گے یا اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے تو پاکستان کا امن تباہ ہو جائے گا تو گزارش ہے کہ امن کا جو اسلامی تصور ہے وہ مغربی تصور امن سے مختلف ہے امن کا جو اسلامی تصور ہے وہ امن کے مغربی تصور سے بہت جدا ایک الگ چیز ہے انسانوں کی ضروریات خمسہ محفوظ ہوں تو اسلام اسے امن قرار دیتا ہے ضروریات خمسہ یعنی پانچ انسان کے لازمی حقوق دین یعنی عقیدہ جان مال عصمت و عفت اور عقل یہ پانچوں حقوق جس حالت میں محفوظ ہوں اس حالت کو امن کہا جاتا ہے شرعی اصطلاح میں بات سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ مغربی فکر میں روٹی کپڑا مکان ہی سب کچھ ہے اگر یہ چیزیں سہولت سے مل جائیں بس امن ہو گیا اب سوال یہ ہے کہ مخالفین کون سے امن کی بات کرتے ہیں اسلامی تصور امن اور مغربی تصور امن چونکہ جدا جدا ہیں اور ہم بطور مسلمان اسلامی تصور امن ہی کے قائل ہیں اور اسی کو مانگتے ہیں اور اسی کے لیے ہم کوششوں میں مصروف ہیں آج جب کہ سردار کونین آقائے نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموں سے مقدس پر بھی کیچڑ اچھالی جا رہی ہے تو وہ کون سا امن ہے جس کا تحفظ مقصود ہے لال مسجد کے معصوم طلباء و طالبات علماء و عالمات اور مدارس کے کتنے سارے بچوں اور بچیوں کو قتل کیا گیا دینداروں کا قتل کیا جاتا ہے یہ کون سا امن ہے ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی حفظہ اللہ پر چند روز پہلے قاتلانہ حملہ یہ کون سے امن کی علامت ہے ان سے پہلے بھی بے شمار حملے ضروریات خمسہ پر ہوتے رہے ہیں یہ کون سے امن کی علامتیں ہیں اس لیے میرے بھائیوں ہمیں حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہماری آنکھوں پر عقلوں پر جو پردہ ڈالنے کی کوشش یہ حکومتیں اور ان کے درباری قسم کے لوگ کر رہے ہیں ہمیں اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ